معمر نے زہری سے انہوں نے ابن مسیب سے روایت کی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حلقے میں کہا جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اس کے بعد اس کے مانند یوں بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار تین سو پچاسی